عبید اللہ بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے متعلق پوچھا جس کا ذکر آپ نے فرمایا تھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا کہ میرے ہاتھوں پر سونے کے دو کنگن رکھ دیے گئے ہیں میں اس سے بہت گھبرایا اور ان کنگنوں سے مجھے تشویش ہوئی پھر مجھے حکم ہوا اور میں نے انہیں پھونک دیا تو دونوں کنگن اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی جو خروج کرنے والے ہیں عبید اللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک اسود انسی تھا جسے فیروز نے یمن میں قتل کیا اور دوسرا مسلمہ کذاب تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو نواسی